امام حسن بصری نے کہا کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسی بصرے کی مسجد میں حدیث بیان کی تھی نہ ہم اس حدیث کو بھولے اور نہ یہ ڈر ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونسٹھ